بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے و تینی و زیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی و تور سینین اور تور سینین کی و حاض البلا دل امین اور اس امن والے شہر کی لاق خلقن فی احسن تقویم یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے سب سے اچھی بناوٹ میں ثم پھر ہم نے اسے لوٹا کر نیچوں میں سے نچلوں میں سب سے نیچے کر دیا ادین امن و الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے فلاحم اجر غیر ممنون تو ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا فما یکذبو کا بالدین بس اس کے بعد کون سی چیز تجھے جزا کے بارے میں جٹلانے پر آمادہ کرتی ہے علیہ صلاح بحکم الحاکمین کیا اللہ سب حاکموں میں سے بڑا حاکم نہیں ہے